ثم من الناس واستغفروا غفور پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں سامعین ابھی شاید کی تفصیل سماعت کیجیے عرفات ہی سے واپس لوٹو سما یہاں پر خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہے تاکہ ترتیب ہو جائے گویا عرفات میں ٹھہرنے والے کو حکم ملا کہ وہ یہاں سے مزدلفہ جائے تاکہ مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے جیسے کہ عام لوگ یہاں ٹھہرتے تھے البتہ قریشیوں نے فخر و تکبر اور نشان امتیاز کے طور پر یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں اسی کے شہر کے رئیس ہیں اور اس کے گھر کے مجاور ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمس رکھتے تھے باقی تمام عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے واپس لوٹتے تھے اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹا کرو ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز عطا مجاہد قطادہ اور سدی رحمہ اللہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی تفسیر کو پسند کرتے ہیں اور اس پر اجماع بتاتے ہیں مسند احمد میں ہے کہ جبیر ابن مطعم ابن عدی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ عرفات میں گم ہو گیا میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرے ہوئے دیکھا میں کہنے لگا کیا بات ہے کہ یہ حمس ہیں اور پھر یہاں حرم کے باہر آ کر ٹھہرے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں افادہ سے مراد یہاں مزدلفہ سے رمی جمار کے لیے مینا کو جانا ہے واللہ عالم اور اناس سے مراد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں بعض کہتے ہیں مراد امام ہے ابن جری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے خلاف اجماع کی حجت نہ ہوتی تو یہی قول راجح رہتا استغفار اور دعائے سعید الاستغفار پھر استغفار یعنی اللہ سے بخشش مانگنے کا اللہ حکم دیتے ہیں جو عموماً عبادات کے بعد فرمایا جاتا ہے رسول اللہ فرض نماز سے فارغ ہو کر تین مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے نیز بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ لوگوں کو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر تینتیس تینتیس مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے ابن جریر کی ایک روایت میں مروی ہے کہ عرفے کے دن شام کے وقت رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا بخاری اور مسلم میں آپ کا ارشاد بھی مروی ہے کہ تمام استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے اللہم انت ربی اے اللہ آپ میرے رب ہیں لا الہ الا انت نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے خلقتنی آپ نے مجھ کو پیدا فرمایا وہ عَبْدُكَ اور میں آپ کا بندہ ہوں وہ ان عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ مستطاط اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدوں پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں اعوذ بک من شر ما صنعت میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنے اعمال کی برائی کے شر سے ابو الک کبھی نعمت کا علی مجھے آپ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں وہ ابو ابی ذنبی اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں فغفر لی بس آپ مجھے بخش دیجئے کیونکہ بے شک گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا سوائے آپ کے فرماتے ہیں جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے اگر اس رات مر جائے گا تو قطعا جنتی ہوگا اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے گا اور اسی دن مرے گا تو وہ بھی جنتی ہے یعنی جو شخص ان کلمات کی سچائی کو دل سے مان کر ان پر ایمان رکھتے ہوئے اگر یہ پڑھے گا تو اس کے لیے فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں آپ نے فرمایا یہ پڑھو اللہ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے ولا الا انت اور گناہوں کو نہیں بخشتا کوئی سوائے آپ کے فر لی من عندک بس آپ مجھے اپنی بخشش سے بخش دیجئے اور ہمنی اور مجھ پر رحم فرمائیے ان کا الغفور الرحیم بے شک آپ ہی بخشنے والے ہیں مہربان ہیں یہ روایت بخاری مسلم ترمیدی وغیرہ کی ہے استغفار کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں